موسا بن طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ فسی کسی کو نہیں دیکھا جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو چوراسی یہ حدیث صحیح ہے